غیبت کے خلاف جنگ ہے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے